حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجوریں لے کر آئے آپ نے فرمایا یہ کیسے وہ کہنے لگے میں نے عام کھجوروں کے دو سا دے کر یہ ایک سا لی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہو اوہو یہ تو این سود ہے اس کے قریب مت جانا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اکسٹھ